حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باون